نہیں نہیں یہ تو دیکھیے محض دکھاوا صدیق بھائی آپ تشریف رکھیں ہم نے شاید گزشتہ میں بھی کہا تھا <laughs> رفیق بھائی موجود تھے تو آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا ایک صاحب جن کو میں جانتا ایسے دو تین لوگ جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کے یہاں قربانی کا بجٹ جو ہے وہ بارہ کروڑ ہے اب آپ بیس لاکھ کا جانور پچیس لاکھ کا جانور لے رہے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے بیس پچیس لاکھ میں تو ایک سو بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے جو غریب بچی تو اور پھر دکھاوا دکھاوا کیا ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ جہاں یہ منڈی ہے ان حضرات کی وہاں بورڈ لگا ہوا کہ صبح آٹھ بجے سے شام کے سات بجے تک بیل کی زیارت ہوگی اس سے پہلے نہیں ہوگی اگر آپ لیٹ آئے تو گیٹ بند ہو جائے گا آپ زیارت سے محروم لوٹیں گے آپ یہ سب دکھاوا اور تسن ہے اللہ اس کے رسول نے اس سے منع کیا ایک اوسط جانور جو اچھا ہو کوئی حرج نہیں اس میں پچاس کا مل رہا ہو چلیے دس اور بڑھا دے مل رہا ہو تو پیسوں کا پیسوں کا ضیا بھی نہیں اور اس میں کیا ہے محض دکھاوا ہے جب دکھاوا شامل ہو جائے تو اب عبادت کہاں رہے گی اور اس کو دکھاوے کو تسن کریا کاری کو علماء نے چھوٹے شرک سے تعبیر کیا جیسے اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں علماء نے فمن کا نہ یرجو لیکا اور ربی فل یامل امل انسال ولا یشرک بھی عبادت ربی احدا تو اللہ کی عبادت میں کون شریک کرے گا فرمایا کہ عبادت میں اگر دکھاوا آ جائے تو اس کو شرک خفی کہا گیا یہ چھوٹا شرک ہے اس دکھاوے سے بچنا چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو کوئی مسجد بنا دیں کوئی مدرسہ بنا دیں کوئی دین کے بہت بڑے کام کریں جن کی آج کل بڑی سخت ضرورت ہے ہمارے یہاں مدارس میں دیکھیے طلبہ کراچی میں تو چلیے اہل سروت حضرات رہتے ہیں آپ کو تعجب ہوگا پاکستان تو گھوما دنیا بھر بھی میں نے گھوم پڑا ہندوستان بھی میں نے گھوما ہمارے صدیق بھائی آپ بچوں کو دیکھیں تو آپ کو رونا آئے گا دینی مدرسے کے بچے جو فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور محلے میں بھیک مانگ کر کے کھاتے ہیں پیسے نہیں مدرسے کے پاس کہ بچوں کو تین وقت کا کھانا دیا جائے بعض حضرات نے کھانے متعین کر دی بھائی ہمارے گھر سے دو آدمی کا کھانا لے جانا کوئی تب ایک آدمی کھانا اس طرح ہمارے دینی مدرسے تو آپ اپنے دینی اداروں کو مضبوط کیجیے آپ کہ بجائے بارہ بارہ دس دس کروڑ روپے قربانی کے لگانے کے آپ اس میں کوئی دین کا کام لے تاکہ آخرت جو ہے وہ آپ کی سمرے اور آخرت جو ہے وہ آپ کی پھلے پھولے تو میرا موقع یہ ہے تو کوئی اچھا جانور ملے اس کو قربانی کرنی چاہیے اور جانور کتنا ہی صحت مند ہو سات حصے سے زیادہ نہیں ہو کم ہونا تو جائز سات میں چار بھی ہو سکتے ہیں ایک آدمی پوری گائے بھی کر سکتا ہے چھ بھی کر سکتے ہیں اور سات حصے سے زائد اس میں نہیں ہے سات حصوں پر مشتمل ہے جی ایک ان کا پورا ہو جائے بات جی اب دیکھیے میں نے تو درد دے دیا نا اب یہاں سے سی ڈی لے کر اس کو عام کریں پھیلائیں اپنے عزیزوں کو دیکھیے ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ یہاں کے جو درس وہ دوسروں کو سنا چاہتے ہیں اس کی سی ڈی بناتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ درس سنیے آپ تو اس کو پھیلائیے عام کیجیے اس کو ہاں نہیں نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں صحیح آپ نے فرمایا دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں ریکارڈ ہوتی گزشتہ کی شاید ریکارڈ نہیں ہوئی کوئی ساؤنڈ سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے آج کا تو شاید ریکارڈ ہو رہا ہے اب دیکھیے ہم نے ایک ساؤنڈ سسٹم رکھا تھا جس میں سوال بھی ریکارڈ کیا جائے تو وہ سسٹم چونکہ نہیں چل پایا لیکن کم سے کم جواب سے یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ سوال کیا تو یہ جیسے تین مہینے کا چھ مہینے کا آج کل تو آپ جانتے ہیں یہ ایک ڈی میں آ جاتا تو کم سے کم یہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی ہزار پانچ سو سو سیڑھیاں بنا لیں اور کوئی بھی ملنے کے لیے آئے تو یہ ایک تحفہ دے دیں کہ بھائی یہ لیجیے آپ یہ پڑھی تو ہمارے یہاں رواج نہیں رہا مثال کے طور پر کوئی کتاب ہے جو دیکھیں کہ لوگوں کے لیے مفید ہے آپ جیسے موقع دو تین سو کتابیں لے کے رکھ جو آدمی مہمان آئے چائے پلائیں ایک کتاب اس کو دے دیں ایک کتاب جناب اس کو دے دیں غوث اعظم کا عرس کرتے ہیں سو دیگ مت پکائیں اسی پکائیں بیس دیگوں کے پیسے سرکار غوث اعظم کی تعلیمات پر کوئی کتاب چاہ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں تاکہ جو ان کی کتاب بھی پڑھیں لو اور گویا ان کا تبرک بھی کھائیں تو اس طریقے سے یہ عام ہو سکتا ہے جی آپ اٹھے تھے جناب